ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول نبوت آپ کے لیے کب واجب ہوئی تو آپ نے فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی ان کی پیدائش کی تیاری ہو رہی تھی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نو یہ حدیث صحیح ہے